عبد السمت اور بحث دونوں نے کہا ہمیں سلیم بن حیان نے اسی سنت کے ساتھ اسی کی طرح حدیث بیان کی البتہ بحث کی روایت میں حلال ہو جاتا یعنی احرام کھول دیتا کے الفاظ ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ستائیس